ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واد لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا و وهادينا و ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برؤية ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو ابو وأشدهم في أمر الله امر عمر وأصدقهم يا أن عثمان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 ہدایت کے چرمک چمکتے ہوئے ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے نبوت کے عینی گواہ چشمدید گواہ موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے اور مان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی کل بھی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے بڑا خوبصورت صحابی تھا جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شاہد ہے ایک دن جبریل امین تاج کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے پوچھا کیوں فرشتوں کی کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں جواب ملا کہ آج صدیق کے اکبر کا یہی لباس تھا خدا بند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لیں حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے تیری بھی کوئی حسرت ہے تیری بھی کوئی آرزو ہے عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی تو نوری فرشتہ ہے اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے کھانے پینے سے تو پاک ہے کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو تو تو ہے نوری فرشتہ تیری بھی کوئی حسرت ہے کہاں ایک حسرت ہے اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے فرشتے رشک کرتے ہیں وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کی کتابیں لے کے آیا اللہ کا پیغام لے کے آیا وہی لے کر کے آیا دن رات آیا وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کہ آکاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا ہوں تو بات یہاں سے چلی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں سنا سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے ایک ہی حسرت ہے ایک ہی آرزو ہے ایک ہی تمنا ہے میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ میرا میری نظر ہو میرے آقا کا رخ انور ہو میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں میری او اور ہو میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں خدا کی قسم اللہ پاک جل کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا صدیق کی آرزو پہ اتنا پیار آیا فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا کوئی دو چار مرتبہ کرے گا کوئی دس بیس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی سو پچاس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا اور صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں نبی کی گود میں سلا کر یہ موقع موقع دوں گا عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو جو کہتا ہے میری آنکھ جل نہ ہو میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم القیامہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اور حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صاحب احترام کی مدہ کرتا حمد کرتا کرتا ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں میں مجھے دولت پسند نہیں مجھے مال پسند نہیں مجھے سر پسند نہیں مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں مجھے بادشاہ پسند نہیں مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے اور اس غلامی کو اتنا نبھایا اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے باغ میں کھڑے ہیں ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں اور میرے پروردگار اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا جانور مجھے چب آ جاتے قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا اے کاش میں چڑیا ہوتا دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا دوسری میری پسند یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شہ یہ ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے آج کل آپ دیکھ لیں علماء بزرگان دین اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے چندہ بھی دے دیں گے دعوت بھی کر دیں گے مٹھیاں بھی بھر دیں گے ہاتھ بھی چوم لیں گے دم پھوک بھی کرا لیں گے مگر ووٹ نہیں دیں گے مزاج ہے ہمارا یہ رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے رشتے دارانہ محال بھی ہونا چاہیے یاری بھی ہو رشتے داری بھی ہو پھر مزہ آئے گا فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے مجھے یہ بات بڑی پسند ہے بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے حاجی ہو نمازی ہو متقی پرہیزگار ہو تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو ٹویل ہو مربع ہو بہت اچھی ملازمت ہو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں اپنی لڑکی اس کو دوں یہ بیماری ہے جس سے دو فیصد لوگ بھی بچے ہوئے نہیں نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے ایک ایک ڈی سی کی اگر پچاس پچاس شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی ماحول ہمارا زین گندا مزاج گندا اندر صاف نہیں تو اپنے خیال میں مستقی بنا بیٹھا ہے جب چھلنے لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا تو چار پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتا چلے گا کہ پیٹ پیچھے کیا ہوتا رہا روئے گوا کڑا کر ببو کی الکتاب پتر المجرمین مشکی مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام امال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتا میں گے اور رویں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا یہ تو ابتدائی عمر تھی ملک بھی بھی دوسرا تھا دیش بھی دوسرا تھا لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں اب آ جائے گی کل بل تو کل لاف کن کاٹی لمون اور تو ہم سے غافل تھا تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا یاد رکھ جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو مجھے بھلائے پھرتا رہا تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا دن کو یاد نہ کیا جوانی میں یاد نہ کیا بڑھاپے میں یاد نہ کیا سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے ایسو اس رقم میں یاد نہ کیا شادی بیاہ میں یاد نہ کیا حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کے فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی بڑوں بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا مجھے اپنی کبری آئی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں رشتے دار بھی بن جاؤں میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے چنانچہ چھ سال کی عمر ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہاں ہاں چھ سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً پچاس برس پچاس سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں موجود ہیں کئی ازواج متحرات اور بھی موجود ہیں ذرا کلیجی پہ ہاتھ رکھ دی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ذرا سوچو انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے کوئی چالیس سال کی ہے کوئی پچوجا سال کی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق دی ہوئی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے عمر مبارک تقریباً پچاس اکوجا بونجا تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی چھ سال کی اپنی لگتے جگر حوالے کرتا ہے کسی کی فرمائش نہیں کسی کی سفارش نہیں لالچ کوئی نہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پانچ دن کے فاتح ہوتے تھے یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیقی نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا ہاتھ رکھ کے ذرا نظام تو لگاؤ پچاس سال کی عمر ہو عمر تقریباً بیت چکی ہو مسائل نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو تقریباً بارہ تیرہ برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے درختوں کے پتے چباتے چباتے کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی چھ سال کی لگتے جگر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے حوالے کر دیا تین سال کے بعد رخصتی ہوئی ذہین تھی سمجھدار تھی بہت ہوشیار بیدار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی صدیق کی پسند تو نبی آئی اللہ کی پسند تو دیکھو اللہ میاں نے کوئی کمیٹی نہیں بڑھا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا وہ کم اللہ کی نیند ہے بکر اگر تو اپنی لگتی جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے پھر او ابو بکر آ جا سن لے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجر ایشا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدرا کی صورت دے دی ارے دنیا کا کوئی لال کوئی مرخ کوئی تاریخ دہ ایشا صدیقہ کی برائی کرنے والا ایشا صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے آخر کیا وجہ تھی بیماری کے دن ہے مرض الموت ہے آخری وقت تقریباً قریب ہے ساری ازواج متحرات کو جمع کر کے فرمایا ام سلمہ اے ام حبیبہ اے صفیہ اے جواریہ اے زینب اے حفصہ تم تمام کی تمام بخوشی خوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے قدر خدا بند کریم نے صدیق کے اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا فرمایا ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا ایسا صدی کا وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ ہزار روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا بارہ ہزار روپیہ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپئے کا خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جا اتنا دیا اتنا دیا جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا شام ہوئی خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی روزہ کس چیز سے افطار کرو گی فرمانے لگی کوئی بات نہیں اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں اتنی سی گڈوی ہے جیسے کراڑ کے پانی کی وہ نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے اگر کوئی کچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے وہ پانی ہے بھائی کیا ہے اس میں پانی ہے کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ کا تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تشریف لائے فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے پرہیزگاری ٹھیک ہے مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا یوں کام کیسے چلے گا ایشا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی جو کچھ ملا میں نے دے دیا میں نہیں چاہتی میری موت آئے میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شہر ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں <clears throat> مجھے یاد ہے <clears throat> محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں ہوا <clears throat> حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی آپ کا انتقال ہوا دنیا سے رخصتی ہوئی ایسا سدی رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں کم سے کم بارہ پیمند لگے ہوئے تھے اور فرماتی اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں کیا کوئی ریچ کرے گا ان حضرات کی تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے رکو سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں آج ہماری سجدے میں رکو میں بہت کم موت آ رہی ہے کیسے آئے سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی میں سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو مجدد الفسانی سرحمدی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی ایک عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی جنت تو اعمال کی جگہ نہیں وہاں تو ایش کی جگہ ہے جنت میں نماز کا کیا کام تو مجدد الفسانی سرحمدی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رکھ جائے ان کو تو چین نہیں آتا یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا آٹھ دن غائب ہو گئے کھانا دن میں تین مرتبہ اور نماز ہفتے میں ایک دفعہ اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی تینوں پس پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے تین چیزوں سے محبت ہے تامرون بالمعروف فرما لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں اچھا شراب کیوں پیتا ہے زنا بدکاری کیوں کرتا ہے رشوت کیوں لیتا ہے حرام خوری کیوں کرتا ہے دل جھگڑا ہوگا تو فاروق رضی اللہ مزید ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے ان کا مزاج تو ایسا فرمایا جنگی بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سے مکے کا بہادر ہاں، اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا حضور کی نظر پڑی فرمایا یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب ہاں ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا حضور کی نظر پڑی فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں کی رشتے داری کائے کی تعلق داری جو دین کا دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے وہ کس قسم کی رشتے داری صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا ابو بیٹا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بن گئے جنگ بدر ہوا ان کے والد جرا اس وقت تک مسلمان نہیں بنے ذرا توجہ کرنا اگر جرا بعد میں تو مسلمان بنے صحابی کو میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا میدان بدر میں آیا ابو بیدا کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے ابو بیدا پہچان کے تو ٹھیک میرا باپ ہے میرا والد ہے اور میدان خالی بھی نہیں تھا صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا اس کا نام اس کا نام ہے ایمان جرا نے للکا مسلمانوں کے لشکر کو ابو بیدا کھڑے ہوئے یار مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں حضور نے مسکرایا فرمایا پہچانا نہیں رسول پہچان کر ہی تو جا رہا ہوں اتنا باپ ہے وہ تو یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں یہی تو بتانا ہے جرا نے آواز دی آ میرے مقابلے میں ابو بیدا تلوار لے کے آئے رضی اللہ انہوں نے کہا آ گیا پھر اب بڑھتے رہے مقابلے میں پھر تیرہ ہی لگتے جگر آیا اب ٹھہر جا خدا کی قسم جرا کا سر تھا ابو بیدا نے تلوار سوار کر یہ لوگ بنتی نہیں بنایا کرتے تھے جو زبان سے تم کرتے ہو ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ پہ تلوار چلا دی ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا اور صدیق کے اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے بیٹا کہنے لگا با فلاں بدر کے دن میں میں مسلمان اس وقت نہیں تھا میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق نے روٹی چھوڑ دی کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑتا یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ اسلام کی جڑ ہے مدنی کر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑا پیار ہے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں اچھائی کراتا رہوں بسن ہوں نانل مل کر لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں بڑے تیز طبیعت سے فاروق اعظم اور مٹا کے دکھایا مٹا کے دکھایا جب بھی موقع آیا نا فاروق کے تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی بہادر نا مکے کا آخر تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا پرانا کپڑا کیوں اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا غرور سے بچتا ہے آدمی خلافت کا زمانہ ہے یہ نہیں غربت کی سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے بحرین سے سونا و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رولتے دیکھے شہن سارے روم کا تاج فاروق کے ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ فاروق کی بیٹی ہے امام الانبیاء کی گھر والی ہے کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی ہماری تو ضرورت نہیں ہوتی تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے سفیر آتے ہیں یہ درویش بڑا بیٹھا پیون لگے ہوئے کپڑوں میں خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدلنے ہمیں تو ڈر لگتا ہے سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب تشریف لائے کابا کیا نظم ہو گیا اب تو کتو ہاتھ بہت ہیں گلیاں سونا پھرتا ہے یہ حالت کچھ تبدیل کرو تھوڑی بہت ہی بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو آدم نے رو دیا فرمانے لگے سال تو اپنی ایمانداری سے بتا کائنات مبخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر حضرت رونے لگی اور کہنے لگی آٹھ کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے اور فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رو دیا اور اب کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا پسند نہ کیا فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے ناسا چل رہی ہے پیٹ کی شکایت رہتی ہے سامنے دو روٹیاں رکھی ہے اپنے آپ کو کہنے لگی او فاروق جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب بوڑھا جوان مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے کون کہتا ہے نبی کا سسر ہے باپ کا حکم رہا ہے جس نے کابل کا علاقہ فتح کر کے دیا جس کی ٹھوکروں میں کیسروں کسرا کی تاج رولتے پھرتے ہیں چاندی سونی کے سونے کے ڈھیر رولتے پھرتے ہیں وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میں دیکھی روٹی کھانا جا ہرگز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت کا رہنے والا جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں کہاں کہاں گئے گئے وہ وہ سوچنے والے مر لوگ ان تاریخوں کو پڑھنے والے ارے تم نے انگریز کا ٹھاٹ دیکھا انگریز کا پاٹ دیکھا تم نے انگریزوں سے لہو پینا سیکھا تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے خدا کی قسم آؤ نبی کے دربار میں پیسے سے پیار ہے سیدنا عثمان دن نو رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کر ہوئے اور عرض کرنے لگے اولا گا اور میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے مجھے تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے سب سے پہلی کیا چیز ہے کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے میری زبان خدا کا قرآن اللہ میرا کو عثمان کی پسند پہ اتنا پیار آیا فرما عثمان جا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی میرا قرآن ہوگا فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلامی لاہی پسند ہے ارے ایک رات میں ایک رکاط میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں ایک رکات میں ایک رکات میں عثمان بن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے اور کیسے پڑا کرتے تھے رخساروں پہ آنسموں نے بہ بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی ہر وقت رویا کرتے تھے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی عثمان کی زبان ہوتی تھی رات دن قرآن پڑھتے تھے یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن سب سے زیادہ عزیز تر سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے ہر عثمان کہتے ہیں دوسری فرما میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے یہی آرزو ہے یہی حسرت ہے کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے دوسرا فقیر آ جائے او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی آج تو قطار بند گئی اگر کسی بیوہ کے گھر سے راستہ دے دیا چھ مہینے اس کا گیت گاتے ہیں تیرے میرے آگے ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو فلاں دن میں دو شیر راستہ اس کے بچوں کو دے کے آیا تو نے دوسر دے دیا اس کے گیت گاتا ہے خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا اس کا کبھی گیت گایا پانچ روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے اور خدا نے تجھے پانچ لاکھ اور پانچ ہزار اور پانچ سو دیا وہ تیرے باپ کے ہیں وہ خدا نے نہیں دیے وہ نہیں یاد کرتا آدمی اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ نا کہ یہ زکات کے پیسے ہیں اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے ہم بھائی سکھا دینے والا بن گیا بہن لینے والی بن گئی سیدنا بن دن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی تم نے بیسی عمر تلا امام الانبیاء میں بوبے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا شام ہوئی میں وہاں ٹھہر گیا مسجد میں گیا میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی کوئی نہ آیا مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا جماعت کر لی نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے تین روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی مولانا مظفر حسین کاندھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں اتنا متقی اور پرہیزگار تھا اتنا مستقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے حلیمہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا مولانا فرماتے ہیں تین روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا میں نے کھا لی عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ زیارت ہوئی میں بڑا خوش ہوا واہ واہ واہ واہ یہ تو جنت ہے یہ مسجد نہیں یہ تو عجیب جگہ ہے کہا میں اگلے دن بھی وہی ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جا تین تین مرتبہ آقا کا دیدار میں ہو کون چھوڑے ایسی جگہ کو مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور دو روٹیاں لے کر آیا جب میں دو روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا دونوں ہزارت نصیب ہوئی اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں یہ تو اس روٹی میں کمال ہے تین کھائی تین مرتبہ زیارت ہوئی دو کھائی دو مرتبہ زیارت ہوئی کام میں پھر تیسرے دن ہی وہی ٹھہر گیا ایسی چیز کو جل جل چھوڑ کر جائے کون کا جب تیسری رات آئی عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی ایک روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے میں نے پوچھا کیوں مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر میں نہ جاؤں ایسی چیز کہاں ملے اور تو کون ہے جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تیری روٹی میں کیا کمال ہے وہ روکی کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ تین روٹیوں کا آٹا بنا میں آپ کو دیکھ کے گیا میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا ہے کوئی درویش فقیر ہے اس کو روٹی کھلاؤں گا بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی میرے نام کی بھی لے جاؤ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا آج تو میں بھی فاقا کروں گا میرے نام کی بھی لے جا کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا کل بچے کی حالت خراب ہو گئی وہی تین روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا بچے کی روٹی تو اس کو دے دی ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقا کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی آٹا اتنا ہی ملا کہ تیر روٹی بنے چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی آج بچے کی بھی دے آیا ہوں بیوی کی بھی دے آیا ہوں کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں میرا کیا حال بن جائے گا اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے آپ نہ کریں دینا تو ان لوگوں کا تھا چار چار دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا تو اگر لاکھ روپے میں سے دو روپے پھینک گیا تو تو تائی کا بات نہیں بن سکتا صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو میرا کپڑا ہو کمر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جا اور پہنایا کھلایا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے باخر کا آغاز الحمد للہ رب العالم اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الحاشمی والا علیہ وصحابہ برت الکرام ربنا اتنا فی الدنیا حسنت فی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ یہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ سب کو بامراد بنا دے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے یا اللہ سب کی روزی رزق میں فراخی عطا فرما وسعت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا بے اولاد کو اولاد عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما کامل ایمان کو ساتھ مل خیر فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والا علی وسحابر حضرت انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے کرے کیا بچے کیسے جاؤ گے بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت سیاح اور ہوشیار ہیں جی اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے کیا انسانیت ہے یہ مردانگی ہے تیرا کیا مرد پڑا ہوا عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے جو مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ اکرام میں اتنی تھی یہودی عیسائی دین کے اگر سے دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو جوان بہنوں کو سال سال دو دو سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان سے جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی اس کا علاج لکھو میں تو بڑا پریشان ہوں اور وہ یہ کہ میری فوج مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں عیسائیوں نے سازش کی ہے عیسائیوں نے تدبیر بنائی مکر کیا ہے اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا ان کو ہار و سنگار کیا گیا ان کو زیبتن کیا گیا ان کو گانا بجانا اور ڈانس نا گاد گانا بجانا یہ مجلس چلائی مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی گاویں گی تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا کافر کا یہ عقیدہ ہے پر آج تیرا عقیدہ نہیں تو بچتا نہیں ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے بہو بیٹیاں بھی بڑے چھوٹے امیر غریب سفید آ گئی موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے کہتا میرا شا پڑ گیا کیری سے گردن جھک گئی اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کی گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے کئی مسلمان قوم کا بیڑا نہ ہو جائے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک ایت سنا دو ایک ایت سنا دو اللہ کے قرآن فاروق اعظم کا یہ عقیدہ پوری فوج کو ایک ایت کافی ہے آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں اور ظالم قرآن کریم کے اوپر گردوں کو باہر جمع پڑا ہے اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو خدا کا قرآن بھی کبھی جا رہا برتنوں کی صفائی بستروں کی صفائی گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک ایک مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دے سنا کے کمانڈر نے بگل بجایا تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے کل المؤمنین کو من ابصارهم پور فروجہم ذالکم کالکم ان اللہ خبیر بما یصنعون ایک اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے چلیں سب اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں ڈانس شروع ہے گانا بجانا شروع ہے گانا گا گا کر بے شمار فوج تھی ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا قرآن کی عائت کا ترجمہ تھا او مومنو او مسلمانو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اگر تم کن کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے ان اللہ کبیر میں تمہاری ساتھ ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں فوج ہاں، نے قرآن کی ایک ایت سنی اور چل دیے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی ڈانس کر کر کے تھک گئی بلاخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی دو چار آدمی رہ گئے ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ یہ جمال یہ رقص و سرود یہ گانا بجانا ہم نے پورا زور لگا دیا کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں وہ سارے اندھے تو نہیں کوئی تو دیکھو ہرسو اٹھاؤ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا یوں نظریں کر رکھی ہیں چلتا چلتا کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے کوئی نہیں دیکھے گا اللہ غنی عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے اتنے حسن سے روک دے گانے بجانے سے روک دے یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کی ہے ان کو دیکھنے سے روک دے وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے اتنی اسپرٹ ہے اتنی شجاعت ہے اتنی جرت ہے اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں سناتے جاؤ وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظری کی نظریں کی ہوئی ہے چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا کل یا من موری و یا ببو پور